اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو اچھپ کر کر کسی کی برائی سے درگزرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے